عبد المجید بن سہیل اور حسین بن زکوان معلم نے عطا سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اسی طرح مطر بن تہمان البراق نے عطا بن ابی رباح ابو زبیر اور عمر بن دینار سے روایت کی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدبر کی بیع کے بارے میں حدیث بیان کی ان سب یعنی عطا ابو زبیر اور عمر نے کہا انہوں یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی ہمانہ روایت کی جو حماد اور ابن عیینہ نے عمر سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکتالیس